اور اس کے تحت جو موضوع مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جلسہ مثال ثواب کے لیے مناسب ہوا ہے اور آپ کی زبان میں سال کے بعد جو جلسہ کیا جاتا ہے ایسال ثواب کا اس کو برسی کہتے ہیں برس سال کو کہتے ہیں تو سال کے بعد جو جلتا ہوا اس کو کیا کہتے ہیں برسی لوگ یہ کہتے ہیں مرنے والا مر گیا اب اپنے عملوں کی سزا یا جزا اس کو ملے گی وہ اپنا وقت گزار گیا اب تم پیچھے اس کے لیے پڑھ رہے ہو پکا رہے ہو کھلا رہے ہو تو تمہارا یہ سب کچھ کرنا اس کو کیسے پہنچے گا وہ تو زندگی ختم ہو گئی جب آدمی ختم ہو گیا تو اس کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اب اپنے لیے کام کرو تم دوسروں کے لیے کیوں کرتے ہو یہ وہ لوگ ہیں جو صرف زندوں کے دشمن نہیں مرغوں کے بھی دشمن ہیں کیوں اس لیے کہ یہ تو کسی کی مدد مانتے نہیں جب مانتے نہیں تو کرتے نہیں جب کرتے نہیں تو پسند بھی نہیں کرتے کہتے تم لوگ یہ تیجا ساتواں دسواں بیسواں چالیسواں برسی کرتے ہو یہ ہندوؤں کے طریقے ہیں تو تم نے گویا ہندوؤں کے طریقے اپنا لیے ہندو اپنے مردوں کا تیجا ساتواں کرتے ہیں تم نے اپنے مردوں کا کرنا شروع کر دیا تو جس طرح ہندو غلط ہیں تم بھی غلط ہو اور ان کی زبان تو رکتی نہیں مشین گن کی گولی نکالتے ہیں اسی طرح فتوا یہ دیتے ہیں کہتے ہیں جس طرح وہ مشرق ہیں تم بھی مشرق معاذ اللہ آپ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ ایسی باتوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آئیے پہلے اس کو سمجھا دوں اور پھر اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر رہے بتائیے آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو زیادہ تو نہیں کھاتے آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں کتنے ٹائم لوگ کھاتے ہیں تین ٹائم چلو تو چار کھاتا ہے تو میں اس پر کوئی الزام یا اعتراض نہیں کرتا جس ٹائم کھانا کھاتے ہیں وہ ٹائم کھانے پر بولتے ہیں یا نہیں صبح اگر کھائیں تو اس کو آپ ناشتہ کہتے ہیں دوپہر میں کھائیں تو اس کو زہرانہ یا لنچ کہتے ہیں رات کو کھائیں تو عشائیہ یا ڈنر کہتے ہیں یہ صبح کا کھانا یہ دوپہر کا کھانا یہ شام کا کھانا کھانا تو ایک ہی ہوتا ہے مگر جس ٹائم کھاتے ہیں بتائیے وہ ٹائم اس پر بولتے ہیں یا نہیں بولتے اگر آپ نے صبح کے وقت کھانا کھایا تو کہہ دیا یہ صبح کا کھانا وہی روٹی وہی سالن آپ نے دوپہر میں کھایا تو کہہ دیا دوپہر کا کھانا وہی سالن روٹی رات کو کھایا تو اس کو رات کا کھانا کہہ دیا کھانا تو وہی تھا مگر جس ٹائم کھایا وہ ٹائم آپ نے اس پر بول دیا ہم بھی پاتے آپ ثواب کرتے ہیں جس دن کرتے ہیں وہ دن بول دیتے ہیں جس وقت کرتے ہیں وہ وقت بول دیتے ہیں جس ٹائم کیا وہ ٹائم اس پر بول دیا تیسرے دن کیا تو اس کو سیم کہہ دیا ساتویں دن ان تو اس کو ساتواں کہہ دیا دسویں دن کیا اس کو دسواں کہہ دیا چالیسویں دن کیا اس کو چالیسواں کہہ دیا سال کے بعد کیا اس کو برسی یا کہہ دیا تو تم کھانے پر ٹائم بولو تو نہیں ہم پر ٹائم بولو تو کیسے شرک ہو سکتا ہے اب یہ لوگ پہلے تو یہ جواب دیں کہ انسال ثواب کس کو کہتے ہیں اور انسان ثواب اختلافی مسئلہ نہیں ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں وہ لوگ کہتے نہیں انسان ثواب میں کوئی اختلاف نہیں اختلاف ہے تو طریقے میں ہے تم کھانا آگے رکھ کر کرتے ہو یہ طریقہ غلط ہے تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر تمہیں آگے رکھنے پہ اعتراض ہے تم پیچھے رکھ لیا کر جھگڑا کیوں کرتے ہو بھائی ہم آگے رکھتے ہیں تمہیں اچھا نہیں لگتا تم پیچھے رکھ کے پڑھ لیا کر اب آئیے آپ کو بتاؤں ایسال ثواب کے معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ہم کوئی نیکی کریں کیا کریں جو جائز شریعت کی تعلیم کے مطابق ہوگی وہی نیکی ہوگی جو شریعت کے خلاف ہوگی وہ نیکی ہو سکتی نہیں آپ نے قرآن پڑھا دروشری پڑھا کلمہ پڑھا اللہ کا کوئی نام پڑھا یا کوئی کھانا پکا کر لوگوں کو کھلایا پانی پلایا شربت پلایا مٹھائی کھلائی کوئی کپڑا دے دیا پیسے نقدی دے دی تو یہ سارے کام نیک ہیں یا نہیں اللہ کے لیے آپ نے یہ کیا آپ کو امید ہے کہ میں نے جو نیک کام کیا ہے اس پر اللہ مجھ کو ثواب عطا فرمائے گا ثواب کے معنی اچھا بدلا اس کام کا اچھا بدلا انعام اجر فائدہ ہم اس امید پڑنے کی کرتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرمائے گا اور اپنی رحمت سے اس کا ثواب عطا فرمائے گا اب جو اللہ ہمیں ثواب دیتا ہے عطا فرماتا ہے ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے جو ثواب عطا فرمایا میری طرف سے فلاں کی روح کو میں یہ توحفہ بھیجتا ہوں یہ ثواب تو اس کی روح کو بھی پہنچا دے اس کا نام ہے ایسال ثواب اگر یہ چیز درست نہ ہوتی تو پھر اس کا حکم نہ ہوتا جو آیت میں نے پڑھی ہے اب ذرا توجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالی شامین جا من ہم اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے جو لوگ ہیں گزر جائیں گے ان کے بعد آئے یا جو پہلے گزر گئے ان کے بعد جو لوگ آئے پیدا ہوئے آئے دنیا میں یا وہ کہتے ہیں کیا ربنا لنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ولی لن الذین سبقونا بالایمان اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے ہوئے وہ ہمارے مومن بھائی جو ہم سے پہلے ہو گئے یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ان کو بھی ذرا اونچی یہ ہے دعا مجھے بتائیں دعا عبادت ہے یا نہیں دعا لیتی ہے یا نہیں حدیث میں آیا اب دعا عبادت کا مغز ہے اگر کسی چیز میں سے مغز نکال لیا جائے پیچھے کچھ رہ جاتا ہے یعنی یہ عبادت کا مبض ہے اب دعا عبادت ایک حدیث میں فرمایا دعا وہ عبادت ہے تو پتا چلا حدیث سے کہ دعا عبادت ہے اور بعد میں آنے والے عبادت کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بخش دے اور جو مومن ہم سے پہلے ہو گئے ان کو بخش دے تو یہ دعا کی بعد والوں نے اس کا اجر اگر پہلے والوں کو نہیں ملتا تو اللہ قرآن میں اس کا بیان نہ فرماتا ارے اللہ نرے اللہ تعالیٰ نے پاس میں آنے والوں کا یہ نیک عمل بیان کر کے آنے والوں کو بتا دیا کہ دیکھو بعد میں آنے والے یہ اچھا کام کرتے ہیں اللہ کو یہ ان کا کام پسند آیا اسی لیے اس کا ذکر فرمایا کہ بعد میں آنے والے کتنے اچھے ہیں جو اپنے پہلے ہو جانے والے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اگر دعا عبادت نہ ہوتی دعا کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اللہ اس کا بیان نہ فرماتا دنیا بھر کے لوگ دعائیں کرتے ہیں اگر فائدہ نہ ہوتا تو پھر دعا بیکار عمل ہوتا اور شریعت کسی بیکار عمل کی اجازت نہیں دیتی حکم نہیں دیتی پتا کیا چلا کہ عبادت کرتے ہیں بات والے اور ثواب ملتا ہے گزر جانے والوں کو یہ آپ کو میں نے بنیاد بتا دی اب آپ کو پتا چل گیا کہ بعد میں آنے والوں کی نیکیوں کا گزر جانے والوں کو ثواب پہنچتا سب کہتے ثواب پہنچتا ہے اب اور ذرا توجہ فرمائیں جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا نہیں جس کا پتہ لگ جائے مومن کا پتہ لگے کسی فاسق بدعقیدہ کی نماز جنازہ ہم پڑھتے نہیں کیونکہ اللہ نے منع کر دیا سورہ توبہ میں ہے کوئی منافق ہو بےمان ہو گستاخ ہو بے ادب ہو اور آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں نام لینے کی ضرورت یہ بستر لوٹا پارٹی اچھی طرح جانتے ہیں دیوبندی وادی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اچھی طرح جانتے ہیں میں نے نام لیا میرے دوستوں اور بزرگوں کو ان کا کوئی مر جائے تو کیا حکم ہے ولا کسل آلہ من ہوں ماتا ابدن ولا تکم آلہ قبری سورہ توبہ میں ہے کہ نہ تو ان کی نماز پڑھنی ہے نہ دعا کرنی ہے نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا یہ اللہ نے منع کیا ہے اس میں میرا تمہارا کوئی مسئلہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے پتا کیا چلا جب کوئی مومن مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں دعا ہے یا نہیں تیسری تقدیر کے بعد بالغ مرد ہو یا عورت آپ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا وہ میے وغائبنا وہ شاہی دینا وانسانا یہ دعا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے آپ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے وہ میے اور ہمارے مردوں کو بھی بخش دے وہ شاہی دینا جو موجود ہیں ان کو بخش دے بغائے دینا جو موجود نہیں ان کو بھی بخش دے جو چھپے ہوئے قبروں میں چھپے ہوئے ہیں پردوں میں چھپے ہوئے ان کو بھی بخش دے ہمارے مردوں کو بھی بخش دے ہماری عورتوں کو بھی بخش دے ہمارے بڑوں کو بھی بخش دے ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے یہ کیا کر رہے ہیں آپ دعا یہ کیا کر رہے ہیں اگر اس کا فائدہ نہیں تو کیوں کر رہے ہیں سوال ہے میرا اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تو آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں شریعت نے اس کا حکم کیوں دیا اگر دعا آپ کا کوئی فائدہ نہیں تو کیوں کی جا رہی ہے معلوم ہوا زندوں کے عمل سے مرغوں کو فائدہ ہوتا ہے مرغوں کو فائدہ ہوتا اچھا نماز جنازہ ختم کرنے کے بعد حکم ہے اذا صلی تم عالل میپ لہو دعا جب تم نماز پوری کر لو میت پر تو پھر خالص اس کے لیے دعا کرو پہلی دعا تو سب کے لیے تھی اب خالص اس کے لیے یہ دعا ہے یا نہیں اور پھر آخری قادے میں جب اتحیات اگر چار رکت والا ہے تو دوسرے قادے اور دو رکت والی نماز ہے تو پہلے قادے میں آپ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والی ولیمین یوم یقوم الحساب یا دوسری دعا اللہ عمنی ظلم تو نفسی وہ بھی دعا ہے تو نماز کے اندر بھی دعا ہے تو پھر تم فرض نماز اور دوسری نماز کے بعد کیوں دعا کرتے ہو تو ادھر بھی چھوڑ دو کیونکہ اس میں بھی تو دعا ہے اچھا ہے نا دعا سے جاؤ نہ دعا کرو نہ فائدہ ہو ادھر دعا کرتے ہو تو ادھر کیوں منع کرتے ہو اور مجھے یہ بتاؤ دعا عبادت ہے ابھی آپ نے سن لیا تو یہ عبادت سے روکنے والے ہوئے یا نہیں ہوئے انہوں نے روکا عبادت سے تو نیکی کمائی یا انہوں نے نقصان اٹھایا اور آپ اگر ان کے پیچھے لگ جائیں گے تو فائدہ ہوگا یا نقصان بس اب آپ سوچ لیں کہ ان کے پیچھے لگنے میں فائدہ حالانکہ یہ گلی گلی شور مچاتے ہیں اللہ کے سوا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا کہتے ہیں ان کا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نبی ولی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اور خود گلی گلی بستر کو اٹھا کے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں لوگوں کا کلمہ درست کراتے ہیں نماز درست کراتے ہیں تو کلمہ نماز درست کرانے کا مطلب لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو میں ان سے پوچھتا ہوں پھر تبلیغ کیوں کرتے ہو اگر تبلیغ کا مقصد فائدہ پہنچانا ہے تو وہ تو اللہ کے سوا دے سکتا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تو پھر تم کیوں پھرتے ہو اگر یہ کہیں کہ جی فائدہ پہنچانا نہیں تو پھر پوچھو کیا نقصان پہنچانے آئے ہو لازمی بات ہے کبھی نہیں کہیں گے کہ نقصان دینے آئے کیونکہ اگر یہ کہہ دیا تو مار کھائیں گے یہ کہہ نہیں سکتے کہ نقصان دینے آئے ہیں تو ان سے پوچھو کہ اگر نقصان دینے بھی نہیں آئے فائدہ دینے بھی نہیں آئے تو پھر وہ کام جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان اس کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے کیوں کر رہے ہو فضول کام تو کرنا نہیں چاہیے یعنی یہ اپنے عقیدے سے ہی غلط ثابت ہو جاتے ان کا عقیدہ درست نہیں یہ عبادت سے روک رہے ہیں ارے بھائی دعا کرنے میں کیا برائی ہے دعا کرنے والے دعا کر رہے ہیں اور تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو پتا چلا کہ تم لوگ مردوں کے بھی دشمن آئیے ایک بات اور سنیں دعا کرنے والے ایسال ثواب کرنے والے کیا خود محروم رہتے ہیں مثلا ہم نے قرآن پڑھا اور بخش دیا کسی کی روح کو تو کیا ہم خالی رہ جائیں گے حدیث شریف میں آتا ہے جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے یعنی آپ نے اگر نیک عمل کر کے کسی کی روح کو ثواب بخش دیا تو آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں جتنا آپ کو ملے گا اتنا ہی دوسرے کو ملے گا کوئی کمی نہیں یہ تو آپ کا حال سنا دیا آئیے اب بزرگوں کا حال سنا دو کوئی پیر صاحب ہوں مولانا صاحب ہوں استاد صاحب ہوں سچے اور وہ نیکی سکھائیں تو نیکی سکھانے والے کو اس کے سکھانے پر عمل کرنے والے جتنے بھی آگے عمل کریں گے مثلا میں اس وقت کوئی نیکی سکھاؤں آپ سب اس پہ عمل کر لیں آپ جا کے دوسروں کو بتائیں آپ سے سن کر وہ عمل کر لیں جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے ان سے سیکھ کر آگے پھر ان سے سیکھ کر اور آگے جتنے بھی قیامت تک اس نیکی پر عمل کریں گے ان سب عمل کرنے والوں کے ثواب کے مجموعے کے برابر سکھانے والے کو ثواب ہوگا اب اندازہ کرو نبی پاک کا ثواب کتنا ہوگا اندازہ کرو اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا شیر فرماتے ہیں فرماتے ہیں اور تم پر میرے آنایت صحیح منکرو تم نبی کا احسان نہیں مانتے ہو نبی کی عطا نہیں مانتے ہو تمہیں رب کا پتا نبی نے بتایا تمہیں قرآن ملا تو نبی سے ملا رب کی پہچان ملی تو نبی سے ملی مگر تم مانتے نہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی ایک نقصان گیا ارے تم نے انکار کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی تم نے اپنا نقصان کیا ہے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہمیں نبی نے کلمہ سکھایا نماز سکھائی قرآن سکھایا قیامت تک جتنے عمل کریں گے ان سب کو جتنا ثواب ملے گا اس کا مجموعہ نبی پاک کو ملے گا کون ان کے ثواب کی حد کو پہنچ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا متابہ اجرن غیر ممنون تو پر کسی کا احسان نہیں یہ محبوب تیرا اجر تو ہمارے ذمے میں یعنی ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری وجہ سے نبی کی شان بڑھ رہی ہے نہیں یہ ان کا ہم پر احسان ہے تو آپ نے جان لیا حدیث میں منسن نہ سن نتن فلا وہ اجر و من آنے لگے جو کوئی نیکی کا طریقہ کسی کو سکھائے اچھی بات سکھائے اس کے لیے بھی اجر ہے اور جتنے اس پر عمل کریں ان کے لیے بھی اجر ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ جو آپ پڑھ کے ثواب بخش دیتے ہو تو آپ کی جیب خالی ہو گئی نہیں آپ کا دامن بھرے کا بھرا رہا تو پھر ہم کیوں نہ بخشیں جب ہمارا دامن بھی بھرا رہے تو ہم اپنے مومن بھائی کو فائدہ کیوں نہ پہنچائیں کیونکہ جب تک ہم دنیا میں رہتے ہیں اپنے مومن بھائی کی مدد کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں آپ لوگ نہیں کرتے اسی لیے جواب نہیں دے رہے جو کرتے ہوتے تو جواب دیتے بیمار پڑتا تو اس کی مدد کرتے علاج کراتے کمزور ہوتا تو اس کی مدد کرتے مالی طور پر کمزور ہو مدد کرے اخلاقی طور پر کمزور ہو اس کو نیکی سکھائیں اس کا نام مدد کرنا ہے تو ہم دنیا میں رہتے ہیں مدد کرتے ہیں باپ کی خدمت ماں کی خدمت بہن کو بھائی کو دوستوں کو عزیزوں کو رشتے داروں کو محلے والوں کو ایمان والوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو جب ان کی وفات ہو گئی اب کس طرح نیکی کریں تو یہ جو ہم کلمہ کلام پڑھ کر ان کو بخشتے ہیں یہ ان کی مدد کرنا ہے ان کو فائدہ پہنچانا ہے چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں انتقال کر گئی وفات پا گئی ہے وفات پانے کے معنی اٹھا لی گئی ہے فہل اجر ان کیا میں اس کے لیے کوئی نیکی کروں تو اس کو فائدہ ہوگا اگر میں کوئی صدقہ کروں کوئی نیکی کروں تو کیا اس کا فائدہ میری ماں کو پہنچے گا قال نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پہنچے گا یہ کون فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان میں ہمیں کوئی شعبہ نہیں کیونکہ ہمیں اسی زبان سے قرآن ملا ہے جس زبان سے حدیث ملی ہے جس کو نبی کی زبان میں شک ہے وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ قرآن بھی اسی زبان سے ملا ہے جس زبان سے حدیث شریف ملی نبی پاک نے فرمایا اے میرے سے ابھی ابھی میں نے جو تم سے کہا یہ میری حدیث تھی اب میں جو تم سے کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام قرآن ہے تو منہ ایک ہے بولنے والے دو ہیں بولنے والے دو ہے اسی منہ پر مصطفیٰ بولتا ہے اسی منہ پر خدا بولتا میرے دوستوں اور بزرگوں نبی پاک نے فرمایا ہاں اگر تو کوئی نیکی کرے گا تیری ماں کو اس کا اجر ملے گا اس سے ہاتھی کے پاس باغ تھا باغ اس میں درخت لگے ہوئے تھے ان میں پھل لگے ہوئے تھے اس نے کہا میں نے وہ پورا باغ اپنی ماں کے لیے صدقہ کیا اپنی ماں کے لیے کیا کر دیا صدقہ کر دیا اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے یہ صدقہ ہے غریب میں تین لوگ اس کا پھل کھائیں اور اس کا ثواب پہنچے میری ماں کو اب ہمارے پاس تو باغ ہے نہیں ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تو باغ کہاں سے لائیں گے ہم ایک مکان کے اوپر دوسرا مکان اس پہ چھ چھ پچاس پچاس منزلیں بنا کے لوگ رہ رہے ہیں اتنی زمین ہی نہیں ہے کہ ارے کے پاس باغ ہو تو ہمارے پاس باغ نہیں تو ہم باغ کے پھل لے آتے انہی باغوں میں لگے ہوئے پھل لے آتے ہیں اور ان پر فاتحہ پڑھ کے وہ لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ وہی سنت پوری ہو رہی ہے سمجھ آئی اچھا اس صحابی نے وہ باغ صدقہ کر دیا پھر ان کو خیال آیا یہ تو میں نے کیا اپنی مرضی سے یہ تو میری اپنی رائے تھی اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے عرض کی اے افضل اے میرے نبی پاک مجھے بتائیے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے میں نے باپ سب کا کر دیا تھا لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب سے بہتر افضل جس میں زیادہ فضیلت درجہ ہو وہ سب کا کون سا ہے نبی پاک نے فرمایا پانی کا صدقہ سب سے بہتر ہے اس علاقے میں پانی کی بہت کمی تھی اور ویسے بھی آج کل بھی آپ سمجھ رہے ہیں صاف ستھرا پانی پینے کو ہر ایک کو ملتا نہیں فرما پانی کا صدقہ سب سے افضل ہے حدیث شریف سنے ہیں پارا بے ایرن اس ہاتھی نے کنواں کھدوایا جب کنواں کھدوایا تو کیا کہا اب یہ دل کے کانوں سے سننا انہوں نے کہا پارا بیرن انہوں نے کنواں کھدوایا کنواں پانی کے لیے بالا اور کہا حاضی ام ان دن یہ کنواں ساد کی ماں کے لیے ہے سیادی کا نام انہوں نے عمدہ حاضی لے ام میں سا دن یہ کنواں ساد کی ماں کے لیے ہے حالانکہ وہ کنواں تو انہوں نے اللہ کے لیے کھدوایا تھا اللہ کا نام آتا ہے تمہاری اولاد پر تمہارا نام آتا ہے اللہ کا نہیں آتا تو پتا کیا چلا اصل بات یہ تھی کہ وہ جانور جس کے ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہے اب یہ کہتے ہیں نہیں جس جانور پر تم نے نام لے لیا کہ یہ غوث پاک کی نیاد کے لیے وہ جانور حرام ہو گیا تو اگر اس طرح بات کرو گے تو پھر تم بھی ٹھکانے رہ سکتے نہیں سارے لوگ قربانی کے جانور پر اپنا نام لیتے ہیں کہ یہ میرا بکرا ہے اس پہ میں اپنی قربانی دوں گا میری طرف سے قربانی ہوگی تو تمہارا نام قربانی کے لیے آ سکتا ہے تو اس کو غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے کہہ دیا جائے تو غلط نہیں اور حدیث سے پتا چلا سیاسی نے کنواں کو دعا کر کہا یہ کنواں صاحب کی ماں کے لیے ہے کبھی پاک نے اس کی تائید فرما دی تنقید نہیں فرمائی قانون بن گیا کہ کسی چیز پر کسی کا نام لینا غلط نہیں ہے مقصد ان کا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جو ثواب دے گا وہ ثواب میری ماں کے لیے وہ ثواب میری ماں کے لیے تو ہم بھی کھانا کھلا کے کلام پڑھ کے کہتے ہیں جو ثواب ملے گا وہ کے لیے بات حدیث سے ثابت ہو گئی اگر کوئی نہیں مانتا ایک بات ہے آئیے میرے ذہن میں پتہ نہیں کروں یا نہ کروں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے کر دوں ذرا تھوڑی سی سخت ہے کر دوں آپ ذمہ دار ہیں آپ نے اجازت دی لکیفے کی بات ہے لیکن ہے ذرا تھوڑی سی سخت اور یہ بات سچی ہے میں نے کوئی اپنی طرف سے بنائی نہیں مناظرہ جانتے دو آدمیوں میں کسی بات پر بحث چل پڑے تو دونوں وہ اپنی دلیل وہ اپنی دلیل ہمارے ایک مناظر ہوئے انڈیا میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا اہل سنت کے آدم سے دوسری طرف ان کا تھا سمجھ گئے نا چوبیس نمبر نہیں اس کا نمبر چوبیس وہ تھا سامنے کہنے لگا مولوی صاحب تم جو نیاز بھیجتے ہو کھانا پکاتے ہو بریانی حلوا زردہ قورمہ تافتان وغیرہ وغیرہ بیچاروں کو نصیب نہیں ہے ان کے نصیب میں کب ہے یہ تو ہمارے بزرگ ہیں نا جو ہمارے لیے انتظام کر گئے کہ ان کے نام سے دیکھو کتنی مزے مزے کی جگہیں ملتی ہیں اور جب بزرگوں میں اتنا کمال ہے تو اندازہ کر لو ان کے آقا میں کتنا کمال ہوگا اندازہ کر لو نام لے کے وہ کہنے لگا تم لوگ جو بھیجتے ہو اپنے مردوں کو ہم تو بھیجتے نہیں ہیں ہم کیا مطلب اس کا ثواب بھیجتے ہیں کھانا نہیں بھیجتے کیا بھیجتے ہیں وہ کہنے لگا نہیں تم کھانا بھیجتے ہو تو تمہارے مردے کھاتے ہوں گے ہمارے مولوی صاحب سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے اور مناظرے میں ہر قسم کی باتیں چلتی ہیں وہاں پر تو یہ ہوتا ہے نا بات کر کے کس کو نیچا دکھانا تو وہ بات منوانی ہے حق منوانا اصل مناظرہ تو ہوتا ہے آپ حق کے لیے حق کو ثابت کرنے کے لیے لیکن کبھی کبھی مناظرے میں یہ رخ بھی آتا ہے کہ بات چلتی ہے کہ دیکھتے ہیں کون کس طرح وہ مول صاحب سمجھ گئے یہ کیا شرارت کرنا چاہتا ہے تو اس نے کہا تم کھانا بھیجتے ہو تو تمہارے مردوں کو پہنچنا ہوگا مولوی صاحب نے کہاں پہنچتا ہے اس نے کہا پھر وہ کھاتے بھی ہوں گے کہاں کھاتے بھی ہیں اس نے کہا پھر وہ نکلتا بھی ہوگا جب پہنچتا ہے اور وہ کھاتے ہیں تو کھا کر پھر نکلتا بھی ہوگا مولوی صاحب نے کہا ہاں، نکلتا بھی ہے تو کہنے لگا پھر تمہارے مردوں کی قبریں تو بڑی گندی ہوتی ہوں گی مولوی صاحب نے کہا گندی نہیں ہوتی کہنے لگا کیوں جب وہ کھاتے ہیں تو نکلتا ہے تو نکلنے سے گندی تو ہوتی ہوں گی گندی نہیں ہوتی اصل بات یہ ہے تم اپنے مردوں کو بھیجتے کچھ نہیں ہو وہ ہوتے ہیں بھوکے تو وہ آ کے وہ سب کچھ لے جاتے ہیں کہ چلو ان کا یہی صحیح اور کچھ نہیں تو یہ اب جب اس نے خود موقع دیا بات کرنے کا یا نہیں دیا اگر وہ ایسی بات نہ کرتا تو بتاؤ یہ بات ہوتی ان کا تم تو بھیجتے کچھ نہیں ہو ان کو لگی ہوتی ہے بھوک تو وہ کہتے چلو اور کچھ نہیں تو کیونکہ اچھی غذا ان کا نصیب ہم کھانا نہیں بھیجتے اس کا ثواب بھیجتے ہیں کیونکہ بھوکوں کو کھانا کھلانا لوگوں کو اللہ کے لیے کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے تو اس پر جو ثواب ملتا ہے ہم وہ ثواب بھیجتے ہیں اور یہ ثواب پہنچتا ہے یہ ثواب پہنچتا ہے لہذا حدیث سنیں توجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امتی امت مرحوما میری امت امت مرحوما ہے مرحوما کے معنی جس پر رحمت کی گئی آپ تو مرحوم کے معنی یہ لیتے ہیں جو مر گیا مرحوم کے معنی جس پر رحمت کی گئی میری امت امت مرحوما ہے یعنی جس پر اللہ نے رحمت فرمائی تب کل کو میری امت کے لوگ جب اپنی قبروں میں جائیں گے ان کے گنا بھی ان کے ساتھ ہوں گے جب قبروں میں جائیں گے ان کے گنا بھی ان کے ساتھ ہوں گے وہ کرو جو ان کو بورے جنوبا اور جب قبروں سے نکلیں گے ان پر کوئی گنا نہیں ہوگا خوشی نہیں ہوئی بھائی کے رام نے ارکی حضور ان کے گناہ کدھر چلے جائیں گے پر یہ جو صبح و شام دن رات دنیا بھر میں مومن استغفار پڑتے ہیں اس کی برکت سے ان کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے ہم پڑھتے پرتے ولی پلی دیا یقوم الحساب یا اللہ ہمیں بس دے ہمارے ماں باپ کو بس دے اور مومنوں کو مومنوں کو بس دے حساب والے دن تو ہم جو دعا کرتے ہیں بتائیے اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہوتا ہے اچھا آئیے اب اس کو بھی واضح کر دوں دو باتیں گناگار کے گنا معاف ہوتے ہیں استفار کرنے سے اشالے ثواب کرنے سے گناگار کے گنا معاف ہو جاتے ہیں نیک آدمی کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کے تو گنا ہے ہی نہیں آپ نے غوث پاک کو ثواب بھیجا تو وہ تو گناگار نہیں تھے اللہ کی عطا سے وہ محفوظ تھے اللہ ان کی حفاظت فرماتا تھا وہ گناہ کرتے نہیں تھے معصوم نہیں تھے معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہی نہیں ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکتا وہ محفوظ ہے اللہ والے یعنی اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے وہ گناہ کرتے نہیں کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں کہ اللہ حفاظت فرماتا ہے تو ہم ان کو جو ثواب بھیجتے ہیں تو ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے سوچنے کی بات ہے کہ گناگار کے تو گناہ معاف ہو گئے نیک آدمی کو کیا فائدہ ہوا تو حدیث شریف بتاتی ہے جب کوئی سالے ثواب کرتا ہے استفار کرتا ہے تو اس استقبال سے گناگار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نیک آدمی کا درجہ بلند ہو جاتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیے گناہ گناگار کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیک آدمی کا درجہ بلند ہو جاتا ہے آئیے اس پر بھی حدیث سناؤ ایک شخص جنت میں تھا اللہ نے اس کو بخش دیا وہ جنت میں چلا گیا اچانک اس کا درجہ بلند ہو گیا اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا بڑا احسان تھا تیرا فضل تھا تو نے مجھے جنت عطا فرمائی یہ تو نے اچانک میرا درجہ بلند کر دیا نعمتوں میں اضافہ ہو گیا جنت میں سو درجے ہیں جنت کے دروازے آٹھ اور درجے جتنا درجہ بڑھتا جائے گا نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا تو اس کا درجہ بلند ہو گیا نعمتوں میں اضافہ ہو گیا تو اس نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا میں تو بڑا خوش تھا جنت میں میرے لیے تو بڑا آرام تھا یہ میرے درجہ بڑھ گیا میں اضافہ ہو گیا نعمتوں میں تو یہ کیا ہے حدیث شریف کے الفاظ سنو نبی پاک نے کیا فرمایا جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ یہ میرا درجہ اچانک انا انا لہٰذا یہ میرے لیے جو اتنا کچھ ہو گیا ہے میں تو پہلے ہی بڑا خوش تھا یہ اور کیا ہے فرمایا بے استغفار والا جی کا لق تو پیچھے ایک نیک بیٹا چھوڑ آیا ہے جو تیرے لیے استغفار کرتا ہے اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے اللہ کیا اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا اندازہ کیجئے جس کی آج برتی منائی جا رہی ہے وہ اپنی قبر میں سویا ہوا ہے آگے اولاد نے اس کے لیے نیکی کا انتظام کیا جلتا کیا یہاں لوگ ذکر اللہ اور ذکر رسول سن رہے ہیں درود پڑا جا ہے نہ تو رہی سلام تو نیکی ہو رہی ہے تو بتائیے اس کو اس کا ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا ضرور پہنچے گا اور اس کا اگر گناگار ہوگا گنا معاف ہوں گے نیک ہوگا درجے بلند ہوں گے بتائیے جس کا درجہ بلند ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے یا نہیں مثلاً آپ کسی دفتر میں کلرک بھرتی ہو جائے وہاں سے آپ کو آفیسر بنا دیا جائے آپ کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں آفیسر سے مینیجر مینیجر سے آگے چیف مینیجر جو جو درجہ بڑھتا جائے گا خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی تو آپ چیف مینیجر بن جائیں آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے تو جس کا اللہ جنت میں درجہ بڑھائے گا بولو اس کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی تو ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں ہم نے غوث پاک کو نہیں دیکھا ہماری خاندانی رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں مگر کام وہ کیا جس سے وہ خوش ہو گئے کام وہ کیا جس سے وہ خوش ہو گئے آپ کے نزدیک تو شاید یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی میرا ایمان ہے کہ کوئی اللہ والا خوش ہو گیا تو سمجھو اللہ خوش ہو گیا اگر کسی اللہ والے کو خوش کر دیا تو سمجھو اللہ خوش ہو گیا ہم نے روز پاس کو نہیں دیکھا مگر کو کیا جس سے ان کا درجہ بڑا وہ خوش ہوئے تو کیا بعید ہے کہ قیامت کے دن غوث پاس فرمائیں گے اے میرے محب غوث پاس سفارش کر دیں گے بولو بخش ہوگی یا نہیں ہوگی تو ہم تو یہ کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ کوئی روکے گا تو ہم روکنے والے نہیں ہے تم نہ کرو مر گئے مردود تمہارے مردوں سے تمہیں دلچسپی نہیں تم نہ کرو ہم کریں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے فائدہ آئیے آپ کو یہ بھی سمجھا دوں ایک مثال دے کر اب تو بن گیا نا پاکستان یہ پرانی بات ہے ابھی کے حساب سے سمجھنا چاہو ابھی کے حساب سے ورنہ پرانی بات ہے جو اصل بات بمبئی جس کو اب ممبئی کہتے ہیں بڑا شہر تھا ہندوستان کا اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا تو جو چھوٹے علاقوں کے لوگ تھے وہ کہتے تھے بھی بمبئی جائیں وہاں جائیں کو کاروبار کوئی روزگار مل جائے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے چھوٹے علاقے میں رہتے ہیں کچھ نہیں ہے تو وہ ایک گھرانے نے ایک گلی میں رہتے تھے لوگ جیسے اس گلی کو سمجھ لو ایک گھر کا لڑکا بمبئی گیا تو سامنے والوں کو پتا چلا انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو تیار کیا اس کو بھی بھیج دیا ایک لڑکا گیا اس نے جا کر وہاں مزدوری کی محنت کی پیسہ کمایا خود بھی کھایا گھر والوں کو بھی گھر والوں کو بھی کھلایا بھیجا ان کو دوسرا جو تھا وہ جا کر اس نے جب بمبئی دیکھی تو وہ جس طرح مینڈک ہوتا ہے کنویں سے نکل کے سمندر میں جائے تو وہ تو حیران ہو جاتا ہے چھوٹے سے کنویں میں کتنا پانی اور سمندر میں کتنا پانی اسی طرح وہ چھوٹے سے علاقے سے نکل کے بمبئی گیا تھا وہاں بری عادتوں میں پڑ گیا جیب کاٹنے لگ گیا پک پاکٹر بن گیا اس کو پولیس نے پکڑ لیا جیل میں ڈال دیا وہ وہاں جیل میں سڑتا رہا اب جیل میں چلا گیا بتاؤ اس کو خود کوئی فائدہ ہوا اس نے کسی کو فائدہ پہنچایا نہیں اب پیچھے لوگوں نے دونوں کے پاس آ کے پوچھا کہ تم نے اپنے بچوں کو بمبئی بھیجا ہے بتاؤ ہم بھی بھیجیں یا نہیں تم اپنے بچوں کا حال سناؤ اگر ان کو فائدہ ہوا ہے تو ہم بھی بھیجتے ہیں تو جن کے بچے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا وہ کہتے تھے نہ بھیجو کچھ نہیں ملتا نہ بھیجو اور جن کو ملتا تھا ان کا بھیجو وہ خود بھی کھاتا ہے ہمیں بھی بھیجتا ہے ہمیں بھی ملتا ہے اس کو بھی ملتا ہے دونوں کا اپنا اپنا تجربہ تھا نا بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے وہ کہتے تھے بھیجو ملتا ہے دوسرے کہتے تھے نہیں ملتا کیونکہ ان کا اپنا تجربہ ایسا ہی تھا ان کو نہیں ملا تو جو بھیجتے ہیں جو بھیجتے ہیں وہ مانتے ہیں جو نہیں بھیجتے وہ مانتے بھی اور جن کے جیل میں ہیں وہ کیا فائدہ پہنچائیں گے جن کے جنت میں ہیں وہ فائدہ بات سمجھ میں آ گئی وہ تو جیل میں تھا جیل اور دوزخ ایک جیسی بات سمجھ لو تو وہ اس کو خود نہیں ملتا تھا اس نے دوسرے کو کیا فائدہ پہنچانا تھا بات سمجھنے کے لیے کی جن کو ملتا ہے وہ مانتے ہیں جن کو نہیں ملتا وہ نہیں مانتے افسوس تو اس بات کا ان کے بڑوں نے لکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور یہ خود نہیں مانتے آئیے آپ کو تھانہ بھون کے سب سے بڑے مفتی کی بات سناؤں تھانہ بھون انڈیا کا ایک شہر ہے اس کے رہنے والوں کو تھانوی کہتے ہیں شہر کا نام تھانہ بھون اور وہاں کے رہنے والے کو کیا کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا مفتی جس کا نام اشرف علی تھانوی سب مانتے ہیں اس کو یہ لوگ ان کا بڑا جو ہوا تھا اپنوں کو مانتے ہیں اصلی لوگوں کو مانتے میں ان کی بات سنا رہا ہوں تاکہ وہ مان لیں وہ لکھتے ہیں اپنے پیر صاحب کے ملفوظات اور نیچے تھانی صاحب اپنا تبصرہ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کا ایک جلاحا مرید تھا جلاحا جانتے ہیں کپڑے کا کام کرنے والا جو کپڑا بنتے ہیں ایک جلاحا تھا ہمارے پیر صاحب کا وہ مرید تھا حضرت صاحب کی وفات ہو گئی پیر صاحب کی وفات ہو گئی پیر صاحب کی وفات کے بعد وہ پیر صاحب کی قبر پر گیا کہاں گیا سب کی آواز چاہیے آج ہم کو قبر پجاری بولتے ہیں نا ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے نہیں جو ہمیں قبر پجاری کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں وہ لگاتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا عبادت پرستش کرتے نہیں وہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں وہ جو پیر صاحب کی وفات کے بعد پیر صاحب کی قبر پر گیا یہ بات ان کی کتاب سامنے رکھ کر میں نے ٹیلی ویژن میں پڑھ کے سنائی تیس سالہ ٹیلی ویژن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا تو سنی کو دیا کہ ان کے تھانوی کو جواب تھانوی کی کتاب ٹی وی پر پڑھ کے سنا کر دیا وہ ریکارڈنگ موجود ہے آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا ہوگا جب خانوی نے آ کے مزارات کے خلاف بات کی تھی میں کتابیں اٹھا کے لے گیا تھا یہ واقعہ میں نے وہاں بھی ٹی وی میں کتاب دکھا کے پڑھ کے سنایا تھا میرے دوست اور بزرگوں تانوی صاحب لکھتے ہیں اس جلاحے نے جا کر پیر صاحب کی قبر پہ کہا میں کنگال ہو گیا ہوں روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں دستگیری کیجیے کیا کیجیے دست گیری کیا کیجیے گیری دست کہتے ہاتھ کو گیر مانے پکڑنا دست گیری مطلب میرا ہاتھ پکڑیے میری مدد کیجیے قبر پر جا کر کہا کہاں جا کر کہا اگر قبر پر جانا شرک تو نمبر ون پہلا شرک تو یہ کہ وہ قبر پر گیا دوسری بات یہ کہ اس نے سمجھا قبر والا سنتا ہے اور تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا دوسرا شرک تیسرا شرک اس نے کہا میں محتاج ہو گیا ہوں میری مدد کیجیے یہ شرکوں کی پوری طرح سے آپ بنا لیں کتنے شرک یہ خود کرتے فتوے ہم سے لگاتے ہیں اس نے جا کر کہا روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں دستگیری کیجیے آگے تھانوی صاحب کو لکھنا چاہیے تھا نا کہ اس نے یہ جملہ غلط کہا نہیں لکھا بلکہ کیا لکھتے ہیں جب اس نے یہ کہا روزانہ ہماری قبر پر آیا کر پاؤں کی طرف سے کپڑا ہٹا تجھے روزانہ دو میں ملا کریں گے تھانوی صاحب لکھتے پیر صاحب نے کہا اس مریض کو کہ روز میری قبر پر آ جائے کر میری قبر کے پاؤں کی طرف سے غلاف ہٹانا جو قبر پر کپڑا پڑا ہوا ہے وہ یہ بھی پتا چلا کپڑوں کپڑوں پہ کپڑا ڈالنا بھی جائز ورنہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے شرک گنتے جانا جتنے بھی روزانہ آنا کپڑا ہٹانا تجھے کتنے ملیں گے اس زمانے میں دعا بڑی چیز ہوتے آج سے پچاس سال پہلے سو کا نوٹ دیکھنے والے پچاس آدمی ہوتے تھے کہتے تھے ذرا دکھانا کبھی دیکھا نہیں ہے آج اور بات ہے آپ کو کروڑ بھی کچھ نہیں لگتے وہ وقت تھا ایک پیسے کے کوئی چنے لے لیتا تھا پیٹ بھر جاتا تھا چنے بچ جاتے تھے دو آنے روز ملا کریں گے تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ روزانہ آتا تھا اس کو روز دو آنے ملتے تھے نیچے لکھتے ہیں سانحوی صاحب کہ یہ من جملہ کرامات کے ہے یعنی یہ کرامت کی بات ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں پریشان ہونے والی یہ واقعہ سچا ہے خود سانوی لکھتا ہے اور تمہارا پیر دے سکتا ہے تو پیروں کا پیر نہیں دے سکتا سوچنے کی بات ہے غوث پاک نہیں دے سکتے جب تم لکھ رہے ہو تو تم نے پہلے وہاں پر یہ کیوں لکھا کہ وہ قبر پر آیا اس نے آ کر مانگا کیوں اور پھر پیر صاحب نے دینے کا اعلان کیوں کیا تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا تو پھر تمہارا پیر دے رہا ہے اس پر تم شر کا فتوا نہیں لگاتے بلکہ یہی کہتے ہو کہ اس کو دینے کی طاقت اللہ نے دی ہے تو اللہ نے تمہارے پیر کو بھی دی ہے پیروں کے پیر کو بھی دی ہے بدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری اللہ نے ان کے قلم سے لکھوا دیا تاکہ یہ اگر شرک کہیں تو جوتا انہیں کے اپنے منہ پہ پڑے یہ خود مشرق قرار پائیں کسی اور کو کہہ نہ سکیں میرے دوستوں اور بزرگوں پتا چلا جو اللہ والے ہیں ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس میں کوئی شبہ کوئی شبہ یہ عجیب لوگ ہیں لے بھی لیتے ہیں اور پھر مانتے نہیں انکار کرتے ہیں ان سے یہ پوچھو اگر خواجہ غریب نواز ہندوستان میں نہ آتے تو یہ مسلمان ہوتے ان کا نام بھی موہن داس ہوتا تھا ہاں؟ یہ بھی کوئی گڑبڑ سنگھ ہی ہوتے یہ مسلمان ان کا احسان مانے کہ انہوں نے آ کے ایمان سکھایا خود تھانوی لکھتا خود تھانوی نے لکھا وائس رائے لارڈ کرزن جو انڈیا میں انگریز کی طرف سے وائس رائے تھا اس نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہندوستان میں جو وقت گزارا اس نے ساری ڈائری لکھی حال لکھا تھانوی صاحب لکھ رہے اس انگریز نے ہندوستان کی رپورٹ لکھی کہ میں نے اپنا وقت گزارا تو کیا کیا خاص باتیں دیکھی اس میں تانوی صاحب لکھتے ہیں اس نے لکھا اس انگریز نے لکھا میں نے ہندوستان میں ایک قبر دیکھی اجمیر شریف میں ایک مردے کو دیکھا جس کی وفات کو چھ سات سو سال ہو گئے آج بھی اپنی قبر میں پڑا حکومت کر رہا ہے خواجہ غریب نواز آج بھی حکومت آج بھی حکومت لکھنے والا تھانوی ہاں، انگریز مان رہے ہیں تمہارا تھانوی مان رہا تو پتہ نہیں کیوں پسو پہ تمہیں پتہ نہیں کیا تکلیف ہو گئی تم نہیں مانتے سنو کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہم آپ کا ایمان درست رکھنے کے لیے بات کرتے ہیں وہ نہیں مانتے نہ مانے ہمارا مقصد تو یہ کہ آپ کا ایمان درست رہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے باتیں کرتے ہیں ہم لڑوانے کے لیے نہیں کرتے ہم تو چاہتے ہیں ہم سب جنت میں جائیں آپ کو جنت میں جانے کے راستے بتا رہے ہیں طریقے بتا رہے ہیں خود دعا کرتے ہو سراط الزین اے اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ خواجہ غریب نواز ان لوگوں میں سے ہے یا نہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے حضرت غوث پاک ان لوگوں میں سے ہے یا نہیں اور تم ان کو مانتے نہیں تو ہم تو انہی لوگوں کے راستے پہ لوگوں کو چلا رہے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کیونکہ یہی راستہ کامیابی کا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں آج سے اٹھارہ سال پہلے کتنا عرصہ انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر جہاں سے یہ شرک کی مشین بناتے ہیں شرک بدت کی جہاں مشینیں تیار ہوتی ہیں دارالعلوم دیوبند کا سو سالہ جشن منایا تھا یا نہیں منایا تھا بھول گئے اخباروں میں چھپا تھا یہاں سے بھی ٹرینیں گئی تھی آٹھ سو کا وفد لے کے ایک بڑے مفتی صاحب گئے تھے فوٹو وغیرہ اخبار میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے اٹھارہ سال پہلے کی بات ہے سو سالہ جشن منایا کس کا دارالعلوم دیو بند وہاں تو دیو بھی بند ہوتا ہے آپ کو کب چھوڑیں گے دیوبند کا سو سالہ جشن بڑی مہربانی کی انہوں نے منا کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہت اچھا کیا اگر تم نہ مناتے قوم کو پتا نہیں چلتا تم نے منا کے بتا دیا تمہاری عمر کتنی ہے ورنہ لوگ سمجھتے پتا نہیں کتنے پرانے ہیں انہوں نے بتا دیا ہم سو سال پرانے ہیں زیادہ پرانے ہیں اور سو سال پہلے ہندوستان میں کس کی حکومت تھی انگریز کی تو یہ کس کی پیداوار ہے سمجھ آ گئی نا اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرتا ہے ان سے منوایا دوسرا شکریہ اس لیے کہ تم نبی کا جشن منانے سے منع کرتے ہو تم نے اپنے مدرسے کا جشن منا کر بتا دیا تم میلاد کو منانے کو جو منع کرتے ہو وہ غلط ہے اگر میلاد منانا غلط ہے تو تمہارا دارالعلوم کا جشن منانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے یہ کیسے صحیح ہو گیا سو سالہ جشن منایا کہتے جی تھے علماء تھے کے رام حالانکہ وہ علماء کے رام تو تھے نہیں الو مائی کے رام تھے جتنے تھے سارے سارے کے سارے کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں تھے اور پبلک کہتے ہیں لاکھوں میں تھے لاکھوں میں لوگ تھے اب ذرا مجھے جن جن کو معلوم ہے سب بتائیں اس جشن کا افتتاح کس نے کیا تھا ایک عورت وہ بھی ہندو نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی اخبار میں آیا فوٹو چھپی سب کچھ ہوا میرے پاس فوٹو موجود ہے جلسے کی کرسی پہ وہ بیٹھی ہوئی مولوی نیچے ساڑی اوپر اور داڑھی نیچے یہ حال ہے ان کے دار لوگوں کا اوپر بیٹھی ہوئی باقی سارے تھلے اس کے قدموں میں چرنوں میں بیٹھے ہندو اور ہندو کون ہے قرآن میں اللہ فرماتا ان مشرق اون نہ مشرق نہایت پلیت ایک نجس ہوتا ہے ایک نجس ہوتا ہے نجس پلیت کو کہتے ہیں نجس بہت ہی زیادہ پلیت کو کہتے ہیں نجس پاک ہو جاتا ہے نجس پاک نہیں ہوتا جس کپڑے پر پیشاب لگ جائے اس کپڑے کو دھوئیں گے تو پاک ہو جائے گا یا نہیں اور اگر پیشاب کو دھوتے رہے تو پاک ہوگا پوچھ رہا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ایک ہے نجس اور ایک ہے نجس سخت گندے ہیں اللہ فرماتا ہے اور ہندو مشرق ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے سخت گندے اس کو اوپر چڑھا کے بٹھا کے اس کے نیچے بیٹھے پلیز کے ہاتھوں سے جشن کا افتتاح کروایا اور اس نے بھی تقریر کر کے ایسا تھپڑ مارا کہنے لگی ہم ایک ہی ہیں میرے پاس تقریر بھی موجود ہے ایک ہی ہے یہ بھی پاکستان کے دشمن ہم بھی پاکستان کے دشمن یہ بھی عرف کے مخالف ہم بھی عرص کے مخالف یہ بھی برسی مناتے ہیں ہم بھی برسی مناتے ہیں عرف یہ بھی نہیں مناتے وہ کہہ گئی آپس کے نظریات ایک ہی ہیں اس کی الفاظ موجود ہیں نہیں جی جو بات میں نے کرنی ہے نام لیتے ہیں تبلیغ کا کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو یوں سکھایا یوں نیکی پھیلائی ان کے ہزاروں کے علماء کے مجمے میں لاکھوں ان کے عوام کے مجمے میں ایک عورت ہندو آئی جو اس کو تبلیغ نہیں کرتے وہ ان کو تبلیغ کر جاتی ہے یہ سارے مل کے اس کو مسلمان نہیں کر سکے نام تبلیغ کا لیتے کیا ہم تبلیغ کرتے ہیں تبلیغ نہیں کرتے تم تکلیف دیتے ہو تبلیغی جماعت نہیں تکلیفی جماعت کیا فائدہ پہنچایا تم نے تمہارے ہزاروں علماء تمہارے لاکھوں عوام مل کر اس ایک عورت کو مسلمان نہیں کر سکے نام تبلیغ کا لیتے ہو تمہارے ہیڈ کوارٹر میں وہ آئی اور جیسی آئی تھی ویسی ہی چلی گئی اس دن سے آج تک حال یہ ہے وہ دارال اجڑا ہوا تین ٹوٹے ہو گئے اس کے ٹوٹے جانتے ہیں ٹکڑے ہو گئے اس کے ابھی تک ان سے سنبھالے نہیں برکت جو ایک یوز سے آئے آج تک وہ برکت ان سے سنبھالی نہیں جائے اس عورت کو بلایا ان کو کوئی نیک آدمی کوئی مسلمان آدمی نہیں ملا عورت ملی اور وہ بھی ہندو اور پھر کہتے ہیں ہم تبلیغ کرتے ہیں وہ ہندو آئی ہندو چلی گئی چلو اس کو مسلمان کرتے تو مان لیتے تمہارے سارے ملا مل کر اس کو مسلمان آؤ اب ہم سناتے ہیں ہماری تبلیغ کا حال دیکھ تم تو بند والے تم نے دیکھ لی اپنی تبلیغ اسی ہندوستان میں اسی ہندوستان میں آج سے آٹھ سو سال پہلے ہماری سنیوں کی آن سنیوں کی شان سنیوں کی جان خاجائے خاجگان مئی نے بے کسان والی ہندوستان حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی سجدی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہو جب ہندوستان میں آئے تو اکیلے تھے مگر جب اس دنیا سے گئے پچانوے لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے گئے میرے دوستوں اور بزرگوں دین پھیلایا ان اللہ والوں نے اگر ہم ان کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اپنے لیے خیر جمع کرتے ہیں تو گناگار کے گنا معاف ہوتے ہیں نیکو کار کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور جس کا درجہ بلند ہو اس کو خوشی ہوتی ہے پتا چلا بعد میں جو لوگ آئے وہ ایمان کے ساتھ جو گزر گئے ان کے لیے جو اشارے ثواب کرتے ہیں قرآن سے ثابت حدیث سے ثابت اس میں کوئی شبہ نہیں اب یہ جو ہے ان کا اعتراض کہ تم کھانا رکھ کے سامنے پڑتے ہو حدیث موجود ہے مجھے بتائیں کھانے کے دوران یہ ماشاء اللہ ہری پگڑیوں میں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں دعوت اسلامی کے کارکنان اس کے وابستہ گان اپنے آپ کو محبت سے اسلامی بھائی کہتے ہیں ایک دوسرے کو ان کو پوچھ لیں کھانے کے درمیان باتیں کرنا سنت ہے یا نہیں جواب دیں غلط باتیں نہیں اچھی باتیں کر سکتے ہیں کھانے کے درمیان بات کرنا سنت ہے تو کھانا سامنے رکھا ہے بات کرنا جائز تو کھانا سامنے رکھ کے اگر قرآن پڑھ لیا تو ناجائز کیسے ہو پوچھ رہا ہوں بسم اللہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں کسی سورت کا جز نہیں مگر قرآن کی مستقل آیت ہے آپ کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں یا نہیں ہو سکتا ہے آپ یہ نیت کرتے ہو نیت کرتا ہوں میں سب کھانے کی سب پینے کی واسطے پیٹ کے منہ طرف میرا پلیٹ کے یہ تو نہیں کرتے کہیں کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری بسم اللہ بھی پڑھائی جاتی ہے تاکہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز ہو تو وہ آپ کو اثر نہ کرے بسم اللہ اللہ یا معی ماسمی ہی نہیں ہی معیوم سے سما ہوا ہوا سمیر علی اگر یہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو اثر نہیں کرے گا یقین ہونا چاہیے پکا پکا تھا کچا نہیں کہ ادھر کی آواز چلی ادھر اور ادھر کی ہوا چلی تو وہ والا حال پکا تھا میرے دوستوں اور بزرگوں بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن اور اگر آپ نے اس کا فاتحہ پوری پڑھ دی تو کیا نقصان ہو گیا قرآن میں فقلو مما ذکر رسم اللہ اللہ کا نام لو اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو کھاتے ہوئے تو اگر ہم نے قرآن پڑھ لیا تو کوئی غلط نہیں اور حدیث شریف میں ہے نبی پاک کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا نبی پاک اس پر دیر تک کلام پڑھتے رہے نبی کے عمل سے پتا چل گیا کھانا سامنے رکھ کر کلام پڑھا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں اگر اب بھی کوئی نہیں مانتا تو آپ کو محبت کی بات سناؤں کہتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب چکی چلاتی تھیں تو قرآن پڑھتی تھی چکی چلاتی تھی تو کیا پڑھتی تھیں کیا پیس رہی ہیں جو گندم پیس رہی ہیں چکی چلا رہی ہیں آٹا بنا رہی ہیں آٹا پیس رہی ہیں تو کیا پڑھ رہی ہیں تو اگر پکے ہوئے پہ پڑھ لیا تو کیا غلط ہو گئے کچے پہ پڑنے کا ثبوت ملا یا نہیں ملا کہتے ہیں جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ ہم بھی نہیں کریں گے تو صحابہ کبھی مرسڈیز میں بیٹھے تھے ٹیوٹا میں بیٹھے تھے ڈاکسن میں بیٹھے تھے وہ تو گدے پہ بھی سواری کرتے تھے اونٹ گھوڑے پہ بھی کرتے تھے تم بیٹھو نا ذرا کیا سیابا پراٹھے کھاتے تھے پوچھو ان سے یہ جو کہتے ہیں سیابا نے یہ کیا تو ہم کریں گے کیا سیابا اس طرح بینر لگاتے تھے سالانہ اجتماع ہوتے تھے سوائے حج کے کوئی اجتماع ہوتا تھا ان سے پوچھو یہ جو رائوئنڈ میں اجتماع کرنے لگے ہیں تو ہوتا تھا پوچھ رہا ہوں میں آپ سے چلے کرتے تھے سے آپ جس طرح یہ کرتے تھے اپنی عورتوں کو پیچھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تبلیغ میں چھ چھ مہینے بعد تو دو دو سال کے لیے جاتے ہیں دو سال کے بعد آتے ہیں بیوی جی کہتی مبارک کو بیٹا ہوا تھا جب اس کو بے روی کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے تو اور کیا کرے گی تمہاری ذمہ داری ہے کیا حدیث نہیں پڑھتے ہو نبی پاک جہاد کے لیے سب بنوا رہے تھے ہر ایک سے پوچھتے تھے پیچھے کون ہے ایک نے کہا جی میرے بوڑھے ماں باپ ہے فرمایا کوئی اور ہے اس نے کہا نہیں فرمایا جا ان کی خدمت کر تیرا جہاد یہی ہے بخاری میں حدیث پاک پہنچی اور گھروں سے نوجوانوں کو لے کے چلے جاتے ہیں اپنی عورتیں سنبھالی نہیں جاتی دوسروں کو تبلیغ کرنے چلے اور تبلیغ کہاں کرتے ہیں کبھی ان کو آپ نے دیکھا سمندر کے کنارے جہاں لوگ ننگے نہ آتے ہیں وہاں تبلیغ کرتے ہیں کی گڑکی پہ کرتے ہیں جوا خانے میں کرتے شراب کے اڈے پہ کرتے ہیں سنیوں کی مسجد میں آتے ہیں یا رسول اللہ کہنا ہے یہ تبلیغ ہو رہی ہے اس کا نام وہاں افریقہ میں مجھے ملے مسجد میں آئے ہوئے تھے میں نے کہا مسجد میں تبلیغ کرنے کیوں آئے ہو جاؤ نا کالوں کو جا کے تبلیغ کرو کہنے لگے جی وہ مارتے ہیں جاؤ نا پھر مار کھاؤ جتنے حلوے لبتے نے اتنے آ جانا مار کھاؤ کیا نبی پاک نے طائف کے میدان میں پتھر نہیں کھائے کیا نبی پاک نے مکے کی گلیوں میں مار نہیں کھائی لوگوں نے مارا نہیں آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی جہاں حلوے ملتے وہاں آ جاتے ہو جا محنت ہوتی وہاں جاتے نہیں ہو یہ قے کی تبلیغ ہے تبلیغ یہ ہے کیا لوگوں کو بے ادب بنایا جائے گستاخ بنایا جائے تبلیغ تو تک مانتے کہ تم لوگوں کو نبی کا غلام بناتے ہو تم نبی کا عاشق بناتے تو ہم مانتے تم نے جو کام کیے وہ ہرگز مسلمانوں والے میرے دوستوں اور بزرگوں بات دور نکل گئی میں عرض کیا کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے صرف اعتراض ہی اعتراض ہے یہ ماننے والے نہیں لیکن جب قبروں میں جائیں گے نا تو ان کو پتہ چل جائے گا دیکھیں نا قبر میں جانا وہاں سوال ہوگا مر ربوں کا بتا تیرا رب کون مومن جواب دے گا رب بھی اللہ میرا رب اللہ دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے مومن کا جواب ہوگا میرا دین اسلام ہے میں آج حکومت کو پوچھنا پڑ رہا ہے شریعت نافذ کریں یا نہ کریں یہ ملک بنایا شریعت کے لیے تھا ہمیں حکومت کی شریعت نہیں چاہیے ہمیں شریعت کی حکومت چاہیے ہم اسلام کے سوا کوئی اور قانون ماننے کو تیار کیونکہ ہمارا دین کس نے پسند کیا ہے رب نے پسند کیا ہمارے لیے ہمیں عطا کیا ہم رب کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں تیسرا سوال ہوگا نبی پاک قبر میں آئیں گے زیارت ہوگی فرشتے پوچھیں گے ماں پنتا کی حق کے حاضر رجل حاضر اس میں اشارہ قریب کے لیے یہ مرد کامل جن کو دیکھ رہا ہے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا ما کنتا ماضی بچے بھی جانتے ہیں ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا کیا کہتا یعنی کہ کیا کہتا ہے کیا کہتا کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا ہمارے جیسے ہی بشر ہے کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا مر کے مٹی میں مل گئے کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا ان کو کوئی طاقت نہیں کچھ نہیں کر سکتے معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ جواب دے سکتے اعلی حضرت سے بھی تو سوال ہوا ہوگا انہوں نے جواب پہلے تیار کر لیا دنیا میں جواب تیار کر لیا کہ جب گورنمنٹ سرکار آئیں گے اور فرشتے پوچھیں گے کہ کیا کہتے تھے تو میں کہوں گا سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے قربان جاؤں والا حضرت اتنے بڑے عالم ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی تو سب تو کتابیں پڑھ نہیں سکتے تھے عربی فارسی اردو اور اتنی کتاب نہیں ہوتی کہ سب کے پاس پہنچ جائے شاعری بھی کی قرآن حدیث کی ترجمانی کر دی تاکہ جس کو کتاب نہ پہنچے شیر کے ذریعے نبی کے عشق کا پیغام پہنچ جائے فرماتے ہیں فرشتوں نے آنا ہے آ کے پوچھنا ہے کہ تو نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا تو میں کہوں گا میں کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور اے فرشتو تم پوچھتے ہو ان کے بارے میں میں کیا کہتا تھا میں کہتا تھا کہ تیرے تو وقف اے تنا ہی سے ہے پری یا رسول اللہ اللہ نے جو آپ کو خوبیاں دی ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس خوبی کا کمال کتنا ہم سوچتے رہ جاتے ہیں سوچ ختم ہو جاتی ہے آپ کی خوبی کا کمال ختم ہوتا اور اتنی خوبیاں ہیں کہ ان کی کوئی انتہا نہیں تیرے تو اے ہی سے ہیں پری شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ان کو تو کوئی لفظ نہیں ملتا اور میں سوچتا تھا کہ میرے پاس تو لفظ ختم ہو گئے میں آپ کو کیا کیا کہوں اتنی شان ہے کہ میرے پاس اس شان کے مطابق لفظ عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں کہ آپ کی خوبیاں ہیں جو ختم ہونے میں آتی نہیں کیوں اللہ فرماتا ہے ولل الآخرا تو خیر اللہ کا مین الا اے حبیب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا کیا مطلب اے محبوب تیرے کمال میں اضافہ ہی ہوگا کمی نہیں ہوگی قرآن کی ترجمانی لیکن وقت کا امام فیصلہ کرتا ہے آخر میں فیصلہ کرتے ہیں لیکن رضا نے خط سکون اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ کے آپ بندے ہیں باقی ساری مخلوق کے آقا اور مولا ہے فیصلہ کر دیا ان سے جب پوچھا جائے گا کیا کہتے تھے کیا جواب دیں گے یہ سوچو اور اگر صحیح جواب نہیں دیا تو کامیابی ہو سکتی اور یہ جو تبلیغ کرتے ہیں کیا نبی کا ادب سکھاتے ہیں نہیں روکتے ہیں ادب سے تو جو ان کے پیچھے چلتا ہے وہ کامیاب نہیں اب کامیاب کیسے ہوں گے آئیے دو تین باتیں کروں اور تقریب سمیٹوں میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں تھانوی صاحب لکھتے ہیں پھر وہی تھانوی مثال بڑی اچھی دی سمجھائی بات ہمارے مطلب کی ہے اس کے چیلے نہیں مانتے مگر میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کوئی بزرگ آ کے بیٹھے ہوں اور کوئی ان کو پنکھا جھلے تو ساتھ جو بیٹھے ہوں گے بتائیے ہوا ان کو بھی لگے گی یا نہیں لگے گی لیکن وہ ہوا آپ کو دے رہا ہے یا ان کو دے رہا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ان کی برکت سے آپ کو بھی لگے گی کسی پیر صاحب کی کہیں دعوت ہو مرید ساتھ چلے جائیں دعوت پیر کی ہے یا مریدوں کی ہے مگر پیر کے سچے مریدوں کو بھی کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا سالی صاحب لکھتے ہیں جو بزرگوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا ان کے پاس ہوتے ہیں تو بزرگوں پہ تو رحمت ہوتی ہوتی ہے جو ارد گرد ہوتے ہیں ان پر بھی ہو جاتی ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں میں جو یہ رواج تھا پرانے وقتوں میں کہ گھر وہاں بناؤ جہاں کسی سید کا گھر ہو اور قبر وہاں بناؤ جہاں کسی اللہ والے کی قبر ہو سید پڑوس میں ہوگا سچا اصلی سید خاندانی سید جاپانی نہیں جو خود بخود سید بن گئے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اصلی سید سچے سچے سید نیک سید جو سید کے پڑوس میں گھر بنائے گا اس کی وجہ سے آفتوں سے بچیں گے اور اللہ والے کے پڑوس میں قبر بنائیں گے تو عذاب سے بچیں گے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ان کے پڑوس میں اتنی برکت ہے تو جو ان کا غلام بن جائے گا کتنی برکت ہوگی الفاظت الفاظات الومیہ کتاب کا نام حصہ دوسرا صفحہ نمبر پچیس یہی تھانوی لکھتا کہنے لگا تھانوی نے لکھا ایک شخص مر گیا من نکیر آئے قبر میں انہوں نے تین سوال کیے میں نے ابھی سوال بتائے آپ کو اور جواب بھی بتائے یا نہیں بتائے آپ کو یاد ہو گیا لیکن آپ تو قبر میں وہ آ کے عربی میں سوال کریں گے آپ کہہ دینا I don't know Arabic please speak in English کیونکہ آپ تو عربی پڑھتے نہیں آپ کہہ دینا کہ جی مجھے عربی نہیں آتی انگریزی میں بات کرو A for apple B for bat C for cat B for dog E for elephant سارے جانوروں کے نام ٹھیک ہے نا بیٹ چمگادڑ کو کہتے ہیں کیٹ بلی کو کہتے ہیں ڈاگ کتے کو کہتے ہیں ایلیفینٹ ہاتھی کو کہتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی بچے کو جانوروں کے نام سکھا رہے تھے انسانوں والی کوئی بات ہوگی اس میں حالانکہ حدیث میں آتا ہے جب بچہ بولنے لگے سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام یاد کراؤ صاحب کہتے ہیں نہیں تاتا سکھاتے ہیں یا نہیں تاکہ بچہ آپ کو ٹاٹا کرے وہ پہلے ٹاٹا کرتا ہے پھر ٹھا کرتا ہے ہنس رہے ہیں آپ رونے کا مقام کیا ہو گیا ہم لوگوں کو ہم نے جو بچوں کو سکھایا ہے سوال ہم سے ہوگا آپ ہمارے پاس آئے تھے مولوی صاحب کا دیں بچہ نا فرمان پہلے اس کو نا فرمان کیا کلو کم رائے وہ کلو کم مسول ہی تم میں سے ہر ایک نگران ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کیسی تربیت کیسی غذا کھلائی تھی حرام کمانے والے سوچے اس بات کو جو اس وقت پرواہ نہیں کرتے کہ حرام ہے یا حلال ہے بس آنے دو جو مال آتا ہے ان کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے انکار کر کے آپ لوگ اپنا راستہ بند کریں گے میرا راستہ نہیں میرا کام ہے بتا دینا اگر آپ کہیں گے نہیں جی ہم نہیں مانتے اس بات کو انکار کریں گے آپ کا نقصان میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہمیں ہوش کرنا چاہیے اب پہلے اسلام کا طریقہ یہ ہے مسلمان مسلمان کو کہے السلام علیکم کہتے ہیں ہائے یہ ہائے ہاؤ آر یو کا چھوٹا لفظ بنایا ہوا مخفف پہلے ہی ہائے پڑے گی تو پھر کہاں سے برکت ہوگی وہ بھی آگے سے کہتا ہے ول میٹ یو بائے سلام آپ السلام علیکم کا مطلب تجھ پہ سلامتی ہو وہ کہتے ہیں ہے وعلیکم سلام تجھ پہ سلامتی ہو بولو نفرت ہوگی اب ہم نے یہ چیزیں چھوڑ حکم ہے گھروں میں جاؤ گھر والوں کو سلام کرو ہم راج چلتوں کو سلام کر لیں گے راج چلتیوں کو سلام کر لیں گے بیوی کو سلام کرتے ہوئے شرم بات کی میں اور بیوی کو سلام کروں وہ کرے مجھے میں کیوں کروں اور ویسے جو پرائی ہے اس کو خود جھک جھک کے کرتے ہیں کیا ہو گیا ہم لوگوں کو ان چیزوں کو چھوڑ دیا ان نیکیوں کو محبت کے طریقوں کو چھوڑ دیا اے مسلمان تو اگر سننی ہے تو تجھے چاہیے نبی کی کوئی سنت بھی نہ چھوڑے لیکن سنی سن ہوئے ہوئے کہتے ہیں سنی کے معنی جو سن کے مسلمان ہوں گے اب یہ معنی نکال لیے یہ بے حسی یہ ٹیلی ویژن یہ اخبار یہ رسالے تمہیں کیا بنانا چاہتے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے لوگوں کو بے تہذیبی سکھائی جائے برائی سکھائی جائے اب وہ تمہارا مقابلہ گولی سے نہیں کرنا چاہتے یہ ان چیزوں سے تمہیں بغیرت بنا رہے ہیں کہ تم تلوار اٹھانے کے قابل نہ رہو آج مسلمان باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی کی اسکرین پر لڑکیوں کو ناشتہ دیکھے گا بولو غیرت رہی ہے جنازہ نکل گیا کیا ہو گیا ہم لوگوں کو ہم نے سب کچھ بلا دیا ہمیں قبر کی منزل یاد نہ رہی بات دور نکل گئی قبر میں سوال عربی میں ہوں گے ارے بچوں کو شوق ہوتا ہے امتحان میں جو سوال آنے ہیں ہمیں پتا لگ جائے تاکہ جواب دے دیں یہاں سوال بھی بتا دیے جواب بھی بتا دیے اب بھی ہم یاد نہ کریں تو ہمارا اپنا نقصان ہے سوچنا چاہیے سوال کریں گے تھانوی صاحب لکھتے ایک شخص مر گیا منکر نکیر آئے سوال کیا مر ربوں کا ماں دینوں کا من نبیوں کا تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے تیرا خدا کون ہے قبر والے نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں تھانوی صاحب لکھتے ہیں فرشتوں نے اس کو پاس کر دیا کہ تیرے جواب بالکل درست فرشتے پوچھ رہے ہیں مطلب بکا تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی سوال کچھ جواب کچھ وہ کہتے ہیں صحیح جواب صحیح جواب ہے اچھا وہ پوچھتے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ کہتا میں غوث پاک کا دھوبی کہتا صحیح جواب تیرا نبی کون وہ کہتا میں غوث پاک کا دھوبی صحیح جواب تھانوی صاحب خود نیچے لکھتے ہیں اس نے بالکل صحیح جواب دیا کیا مطلب اس نے اس طرح جواب دیا اے پوچھنے والے تو پوچھتا ہے میرا خدا کون میرا دین کیا میرا نبی کون میں نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا تو میں تجھے بتا رہا ہوں میں غوث پاک کا دھوبی ہوں جو غوث پاک کا رب ہے وہ میرا رب ہے جو ان کا دین ہے وہ میرا دین ہے جو ان کے خیالات نبی پاک کے بارے میں ہیں وہ میرے ہیں اللہ یار اگر ہم بھی اپنی قبر میں مل کر نکیر سے کہہ دیں گے کہ ہم غوط پاک کے مرید ہیں بولو کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہمیں تیاری کرنی چاہیے میں تو کچھ نصیب سمجھتا ہوں جس کی یہ برسی ہے کہ وہ ضرور اس نے کوئی محبت کی ہوگی اللہ والوں سے کہ آج اس کی برسی میں بھی اللہ والوں کا ذکر ہو رہا اور فارسی میں ایک مقولہ ہے کہاوت ہے زر را زر میں کشد دولت دولت کو کھینچتی ہے دولت دولت کو کھینچتی ہے تو جیسی دولت ہوگی ویسی دولت کھینچے گی حلال کی ہوگی تو حلال کھینچے گی آرام کی ہوگی تو آرام کھینچے گی اس کے پاس ضرور نیکیوں کی کوئی دولت ہوگی کہ وہ آج بھی نیکیوں کو کھینچ رہا تھا دولت دولت میں کھینچی نا کوئی نیکی کی ہوگی ہو سکتا ہے وہ خود ولی اللہ نہ ہو لیکن ولیوں سے محبت رکھتا ہوں تو یہ محبت کام آتی ہے ضائع نہیں ہوتی آپ نے شاید یہ بات نہیں سنی سنی ہے تو دوبارہ سن لے دل کے کانوں سے ایک علاقے میں پڑ گیا ڈراؤٹ بارش نہیں ہوتی تھی لوگ آئے علماء کے پاس اولیاء کے پاس دعا کرو انہوں نے دعا کی یا اللہ بارش بتا دے یا اللہ کہت پڑا ہوا ہے سبزہ ہو جائے گا لوگوں کو پانی ملے تیری مخلوق ہے رحم رہے ہیں بارش نہیں ہوئی بڑے بڑے تگڑے مولوی تھے اللہ کی رضا نہیں ہوئی ہر طبقے نے دعا کی ایک بندہ تھا کہنے لگا آؤ میں دعا کرتا ہوں بارش ہو جائے گی انہوں نے دیکھا یہ نہ علامہ نہ کوئی پروفیسر نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی مولوی نہ کوئی پیر یہ کہتا ہے میں دعا کروں گا بارش ہو جائے گی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے ابھی اس نے یہ جملہ کہا بارش شروع ہو بارش علماء اولیاء لوگ حیران ایک عام سا بندہ ہے اور جس نے اتنا جملہ کہا کہ یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے اور بارش شروع ہو گئی ان کا تیری آنکھوں میں کیا کمال ہے آنکھیں تو تیرے پاس بھی ہمارے جیسی کوئی خاص خوبصورت تو ہے نہیں تیری آنکھوں میں کیا کمال ہے جو تیری آنکھوں کی برکت سے بارش شروع ہو گئی تو اس نے کہا میں نے ان آنکھوں سے ایک مرتبہ اللہ کے ولی حضرت با یزید بستامی کو دیکھا تھا ان کے دیکھنے کی برکت آنکھوں میں ہے میں نے اسی کا واسطہ دیا اللہ نے بارش برقرار اللہ جب ان بزرگوں کو دیکھنے والے کی آنکھ میں اتنی برکت ہے تو اس بزرگ میں کتنی برکت ہو اندازہ کیا جا سکتا ہے جو لوگ تعجب کرتے ہیں انکار کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں تو یہ ایسال ثواب اس میں کوئی اختلاف نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں طریقے تو ان کے طریقے جو بھی ہوں ہم کوئی غیر شرعی طریقہ نہیں کرتے ہم محفل کرتے ہیں کلمہ کلام اس کو کہتے ہیں فاتحہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں تو اس میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو پوری چیز کو فاتحہ کہہ دیتے ہیں تیسرے دن کی تو اس کو سوئم کہہ دیا ساتویں دن کی تو ساتواں دسویں دن کی تو دسواں بیسویں دن کی تو بیسواں چالیسویں دن کی تو چالیسواں سال کے بعد کی تو برسی یا اور اور میں آپ کو پہلے بتا چکا کھانا آپ ایک ہی کھاتے ہیں مگر جس ٹائم کھاتے ہیں کھانے کا نام اس پر ٹائم کی وجہ سے لیتے ہیں کہ یہ دوپہر کا کھانا یہ رات کا کھانا وہی کھانا ہے مگر جس ٹائم کھایا وہ ٹائم بول دیا تو فاتحہ بھی وہی ہے جس دن پڑی وہ دن بول دیا کہ تیسرے دن پڑھی تو یہ سویا سال کے بعد پڑھی تو یہ برفی تو یہ طریقہ اصال ثواب کا قرآن سے جائے حدیث سے جائے زندہ کے لیے بھی کر سکتے ہو مردہ کے لیے بھی کر سکتے ہو اب زندے کو بھی ثواب دے سکتے ہیں مثلا آپ لوگ دو نفل پڑھ کے کہیں اس کا ثواب کو کب نورانی کو پہنچے تو مجھے پہنچے گا پہنچے گا آپ جائیں کبھی مکہ مکرمہ میری طرف سے طواف کر لیں مجھے ثواب پہنچے گا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اشار یا اشار جو بھی اس کا صحیح تلفظ ہے وہاں کے لوگ آئے حضور نے فرمایا تھا اس مسجد سے قیامت کے دن شہید اٹھائے جائیں گے جو اٹھائے جائیں گے ان کو شہیدوں کا ثواب ملے گا تو اس علاقے کے لوگ آئے حضرت ابو ہریرا نے کہا تم میں سے کون ہے جو اس مسجد میں جا کر دو رکت پڑے اور کہے ہاج ہی لی ابھی ہریرا یہ دو رکھتے ابو ہریرا کے لیے تو بتائیے آج بھی لوگ جاتے ہیں دعا کرتے ہیں دوسرے کی طرف سے طواف کر لیتے ہیں نفل پڑھ لیتے ہیں تو زندہ کی طرف سے فرد عبادت نہیں ہوگی زندہ کی طرف سے فرض عبادت مثلا آپ کہیں کہ میں روزہ نہیں رکھتا تو میری طرف سے رکھ لے تو ایسا نہیں ہوگا نفل عبادت نفل کے معنی جو فرائض واجبات کے علاوہ ایکسٹرا رضاکارانہ طور پر جو زیادہ کی جاتی ہے تو وہ زندہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے مردہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے صحابہ آئے حضور کے پاس ہمارے والدین نے حج نہیں کیا کیا ہم ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں فرمایا کرو کیا نماز ان کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں فرمایا پڑھو کیا ان کی طرف سے خیرات کر سکتے ہیں کرو حضرت علی جب قربانی کیا کرتے تھے تو ایک جانور نبی پاک کی طرف سے قربان کرتے تھے اگر یہ طریقے غلط ہوتے تو اللہ والے اختیار نہ کرتے اور نبی پاک نے اپنی ساری امت کی طرف سے قربانی کی تو پتہ چلا یہ سال ثواب غلط نہیں ہے ہاں جن کو طریقے کا اختلاف ہے تو میں نے شروع میں فیصلہ کر دیا وہ یہ کہتے ہیں تم کھانا آگے رکھ کے پڑھتے ہو تو اس کا جواب ان کو دے دو بھائی ہم آگے رکھتے ہیں تم پیچھے رکھ لیا کرتے جھگڑا ختم لڑنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری مرضی تم پیچھے رکھ لینا ہم آگے رکھتے ہیں تو اس پہ جھگڑا کیوں کرتے ہو اور ایسال ثواب میں کوئی اختلاف نہیں ہاں ایک طریقے میں اختلاف ہے کتنے میں ذرا اونچی وہ بھی سننے میں سنا دوں مہینہ آیا ہے کنڈے آپ ان کے کنڈے کرتے ہیں نا ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کا کنڈا ہوا ہے کنڈے کا جو یہ ایسال ثواب لوگ اکثر بائیس رجب کو کرتے ہیں کون سی تاریخ کو کہتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز پہلی بات بائیس رجب امام جعفر صادق کی تاریخ نہیں ہے لیکن ایسال ثواب جب بھی کرو گے ہوگا فائدہ آپ صبح کریں شام کریں دن کریں رات کریں خاص گیارہ گیارہویں کے لیے شرط نہیں کہ گیارہ تاریخ کو ہی ہو آپ بارہ کو بھی کریں پندرہ کو بھی کریں تو اشال ثواب ہوگا یہ جو شرط ہے کہ جی وہ مٹی کے ہی برتن ہو گھر سے باہر نہیں لے جانے گھر کے اندر ہی کھانا ہے کوئی دیکھ نہ لے یہ طریقہ غلط یہ طریقہ سب کہہ دیں یہ طریقہ اصال ثواب آپ کریں آپ ان برتنوں میں کرنا چاہتے ہیں کریں مگر یہ شرط سمجھیں کہ اسی برتن میں ہوگا دوسرے برتن میں نہیں ہوگا تو ایسی کوئی شرط اور یہ کہیں کہ نہیں اس کو بعد لے جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا نہیں یہ ایک اصل واقعہ اس کے پیچھے اور ہے بائیس رجب تاریخ ہے حضرت امیر معاویہ کا سنی کرتے تھے فاتحہ شیوں سے چھپانے کے لیے تو وہ چھپ کے کرتے تھے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل بیت کے ان کی تاریخ وفات پندرہ رجب پندرہ یا بعض کتابوں میں سولہ لکھتی ہے پندرہ یا سولہ ان کی تاریخ ہے بائیس رجب حضرت امیر معاویہ کی تاریخ ہے لیکن بائیس رجب میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی بھی سال ثواب کے لیے فاتحہ کی جائے تو غلط نہیں ہے لیکن یہ شرط نہیں کہ ایک برتن ہوگا دوسرا نہیں ہو سکتا کچا برتن یہ برتنوں کی شرط وغیرہ اور گھر سے لانے لے جانے کی شرط ہو سکتی بس یہ شرط نہ رکھو اسال ثواب جس مومن کے لیے جب چاہے کرو جب چاہے کرو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں قبر میں مردے کی حالت اس طرح ہوتی ہے جیسے پانی میں ڈوبتا ہوا شب جس طرح پانی میں ڈوبتا ہوا شب سہارا مانگتا ہے تن کا بھی مل جائے تو اس کے لیے سہارا اسی طرح قبر میں مردے کی حالت ہوتی ہے جب اس کو ثواب بیچتے ہو اس کو خوشی ہوتی ہے آپ کو ایک واقعہ سناؤں طبیعت خوش ہو جائے حضرت حماد مکی رحمت اللہ علیہ اس کو امام جلال الدین سیوتی نے تذکرت الموتا والقبور اور سر حسدور میں اس کو نقل کیا وہاں ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں میرے والد صاحب کی کتاب اس موضوع پر ثواب العبادات موجود ہے اس میں دیکھ لیجیے حضرت شیخ حماد مکی رحمت اللہ علیہ قبرستان میں گئے فاتحہ پڑی درخت کے نیچے وہیں لیٹ گئے دوپہر کا وقت تھا ان کا تھوڑی دیر آرام کر لوں تو وہ ایک درخت کی چھاؤں میں قبرستان میں ہی لیٹ گئے نیند آ گئی خواب دیکھا کہ سارے قبروں والے باہر نکلے ہوئے اپنی قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہجوم ہے اور آپس میں ان کا کوئی سلسلہ ہو رہا ہے تو فرماتے میں نے ان سے پوچھا کیوں بھائی کیا قیامت قائم ہو گئی ہے جو تم لوگ اپنی قبروں سے باہر نکل آئے ہو قیامت آ گئی ہے تو انہوں نے جو جواب دیا یہ آپ کو سنانا ہے انہوں نے کہا قیامت قائم نہیں ہوئی بلکہ ہم جو اس طرح جمع ہیں تو معاملہ کیا ہے ایک سال پہلے جب آپ دیکھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس سے ایک سال ایک سال پہلے ایک شب اس قبرستان میں آیا تھا اس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہم سب کو ثواب بھیجا تھا ایک سال ہو گیا ثواب بانٹ رہے ہیں ابھی تک ختم نہیں ہوا اندازہ کرنے جب پورا قرآن پڑھا جائے گا تو کتنا ثواب ہوگا اپنے اولاد کو یہ چیزیں ابھی سے سکھا جاؤ تاکہ بعد میں تمہارے لیے ثواب کرتے رہیں ان کے پیچھے نہ لگ جانا کیونکہ انہوں نے خود کچھ جمع نہیں کیا پیچھے والوں نے بھی کچھ بھیجنا نہیں ہے تو وہ تو ایسے ہی خالی رہیں گے تم یہ طریقہ نہ کرنا نیکی خود بھی کرنا اور پیچھے بھی سکھا جانا تاکہ ایک تو یہ کہ اس نے قرآن شریف کا کوئی نسخہ کہیں رکھ دیا اور لوگ اس کو پڑھیں قرآن شریف مسجد میں رکھ دیا مدرسے میں دے دیا تاکہ لوگ پڑھیں تو وہ قرآن کی پڑھنے والے کو بھی ثواب ہوگا جس نے قرآن رکھ دیا اس کو بھی ثواب ہوتا رہے اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ کیا کہتے ہیں صدقہ جاری رہنے والا جو کبھی ختم جب تک وہ رہے گا وہ ثواب بھی یہ وہ اردو والا جاریہ نہیں جو دہلی والے کہتے ہیں جاریہ آریہ وہ نہیں یہ جاریہ مطلب جاری رہنے والا کیونکہ وہ میں نے ایک جگہ کی تھی وہاں دلی والے تھے تو ان کا میاں آپ کا صدقہ جاری ہے ہمارا تو آ ہے وہ والی بات نہیں ہوگی سمجھ گئے نا میں نے اس لیے کہہ دیا جاریا کا مطلب جو جاری ہے مسجد بنا دی ہو لوگ اس میں نماز پڑھیں گے جب تک مسجد رہے گی عبادت ہوتی رہے گی جتنا ثواب لوگوں کو عبادت کرنے والوں کو ملے گا مسجد بنانے والے کو ملے گا مسجد بنانے میں آپ نے ایک روپیہ لگا دیا آپ تو بھول بھی گئے ہوں گے مگر اس کا ثواب ختم ہوتا اب اندازہ کرو حضرت عثمان کا کتنا ثواب ہوگا جنہوں نے مسجد نبوی بنائی حضور کو جگہ پسند آئی حضرت عثمان نے پیسے دیے بولو ان کا ثواب کتنا ہوگا اس لیے نیکی میں اسی طرح کنواں کدوا دیا کوئی رستہ بنا دیا آخری چیز کیا ہے نیک اولاد چھوڑ دی جو پیچھے عمل کرتی رہے نیکی کرتی رہے اس کو نیکی سکھائیں بچے کو آپ نماز سکھائیں قرآن سکھائیں دین سکھائیں تو جب وہ نیکی کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بھی ثواب ہوتا رہے گا تو ہم لوگوں نے جان لیا ایسال ثواب اختلافی مسئلہ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا ان کے لیے ایک جواب اور بھی دے دیتا ہوں کبھی آزما کے دیکھ لینا بری بات نہیں ایسی کوئی چھوٹی موٹی گالی ان کو دے دینا جو اس کا کوئی مر گیا کسی نے آزما لیا لاہور کی بات ہے وہ ایک شخص کی ماں مر گئی اس نے کہا کہ میں فاتحہ نہیں کروں گا کچھ نہیں پہنچتی اس نے اس کی ماں کو دی گالی کوئی بھی دے دی تو نہ میری ماں کو گالی دیتا کہنے کا پہنچ گئی ہے تجھے تو یوں تکلیف ہو رہی ہے جیسے گالی پہنچ گئی ہے وہ گالی پہنچ سکتی ہے سلام نہیں پہنچ سکتا اللہ کا کلام نہیں پہنچ یہ ایسے ان لوگوں کی ہے بات کہ گالی پہنچنا مان لیتے ہیں کہ تو نے میری ماں کو گالی دی باپ کو گالی دی وہ پہنچ گئی ہاں؟ اور نیکی پہنچائی جائے تو کہتے ہیں نہیں پہنچتی تو یہ ان کے دماغ کا فطور ہے یا نہیں تو نیکی سیکھو ایسال ثواب نہایت مستحکم بہت اچھا عمل ہے شریعت و سنت سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں نیکی پر رکھے وہ آخر داوانا رب العالمین دوست حضرت علامہ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری اکثر عورتیں چاند کی سولہ سترہ تاریخ تاریخ کو روزہ رکھتی ہیں کیا اس کی کوئی فضیلت ہے یا پھر کون سی تاریخ ہے افضل ہر کام کی اگر ایام بیس جو ہوتے ہیں درمیانی دن تیرہ چودہ پندرہ یہی ہے نا ان کو ایام بیس کہتے ہیں ہر مہینے تین روزے ہوتے ہیں کیوں قرآن میں ہے منجا ابل حسن فلاح اشر و ام جو کوئی نیک عمل کرے اس کا بدلہ دس گنا تو تین روزے رکھ لیں پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے کیونکہ تین کو دس سے ضرب دیں تو کتنا ہو جائے گا تیس تو اسی لیے تیس روزے رکھتے ہیں آپ رمضان کے بعد میں چھ روزے رکھتے ہیں تو کتنے ہو گئے تیس اور چھ چھتیس اور چھتیس کو دس سے ضرب دیں تو کتنے ہوئے تین سو ساٹھ پورے سال کے روزوں کا ثواب ہو جاتا ہے تو اگر وہ سولہ سترہ کے اس وجہ سے رکھتی ہیں تو ان کو صحیح تاریخیں بتا دیں تیرہ چودہ پندرہ بہتر تو وہ ایام بیس کے روزے ہیں اور اگر وہ سولہ سترہ کا رکھتی ہیں اور نفل کے طور پہ رکھتی ہیں کوئی حرج نہیں مگر اس تاریخ کی کوئی شرط نہیں اگر ان کے گھر میں کوئی اور بات ہے ایسی روایت تو وہ پتا چلے اس کے بعد جواب دیں گے سنی کے علاقے میں دیوبندی مسجد بنا سکتے ہیں یا نہیں کیا اس کو علاقے کے لوگوں کو روکنا چاہیے سنی کے علاقے میں دیوبندی کیوں بنائے مسجد کیوں بنائیں گے مسجد ان کا مسجد بنانے کا مطلب سنیوں کو دیوبندی بنانا اور آپ بنانے دیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کے گھر پہ کوئی اور قبضہ کرے تو ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر آپ کے علاقے میں کوئی غیر عقیدہ کو اجازت ہونی نہیں چاہیے اس کو آپ پوری طرح روکیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں آپ کو ٹیلی ویژن پر کون لایا میں نہیں سمجھا اس کا مطلب کیا ہے وہ تو مشین ہوتی ہے اس کو کیمرہ لایا تھا مجھے اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ مجھے سب سے پہلے ٹیلی ویژن پر کس نے متعارف کروایا تو یہ انیس سو اڑسٹھ کی بات ہے کتنا عرصہ ہو گیا تیس سال ہو گئے کتنے انیس سو اڑسٹھ میں پہلی مرتبہ ٹی وی پر آیا تھا اس وقت کے پروڈیوسر آفتاب عظیم صاحب تھے وہ پہلی مرتبہ مجھے لائے تھے اس میں میں نے قرآن شریف سے رکھی تھی پھر دوسرا پروگرام انیس سو انہتر میں ہوا تھا اس میں نعت شریف پڑی تھی یہ بڑی مشہور نعت سلام ہے آمینا کے لال ہے محبوب ہے سوہانی مجھے آج تک یاد ہے وہ پڑی تو یہ تیس سال پرانی بات ہے اگر یہ کہ کون لایا اس سے مراد یہی ہے تو اس کا جواب دے دیا اس کے سوا مجھے